ہم سب کو ایمان والا مسلمان بنایا سر سے لے کر پاؤں تک صبح سے لے کے شام تک شام سے رات تک رات سے صبح تک ہر طرف اللہ رب العزت کے انعامات ہیں انسان اپنے وجود کی طرف نظر کرے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں اللہ رب العزت کی رحمتوں میں اللہ رب العزت کے احسانات میں انسان غرق نظر آتا ہے وہ انسا اردو نعمت اللہ تحصوها انسان اگر اللہ رب العزت کے احسانات اور اللہ رب العزت کے انعامات کو شمار کرنا شروع کرے تو کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے انعامات کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کر سکے صرف پاؤں سے لے کر انسان چہرے تک کی نعمتیں دیکھنا شروع کر دے تو اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں کہ انسان کی زندگی گزر جائے انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے اتنے انعامات اور اتنے احسانات ایک ایک سانس اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان کہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا یہ اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات ہیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ساری کائنات کو اس کی نوکری پر اس کی خادمی پر اور اس کی چاکری پر لگا دیا کہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی انسان ایک سانس اندر لیتا ہے اور پھر اس کو باہر نکالتا ہے اسی سانس کے لینے اور باہر آنے میں اللہ رب العزت نے کتنی مخلوقات کو اور کتنی چیزوں کو بروئے کار لایا کتنی چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرکت دی تب جا کر انسان کی ایک سانس بنتی ہے ایک سانس انسان کی باہر آتی ہے ایک اندر سے باہر نکلتی ہے اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے اور انسان بھی اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے ہر نعمت کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے اور ہر نعمت کے بارے میں یہ فکر بھی لاحق رہتی ہے کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے اللہ رب العزت نے بینائی کی نعمت دی انسان دیکھتا ہے ایمان والوں ذرا تصور کرو اس شخص کے لیے کہ جو اس بینائی سے معروم ہو گیا جو دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے اس کے لیے دنیا کیسی تاریخ نہ وہ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لائق نہ وہ اپنی بیوی بچوں کو دیکھنے کے لائق نہ وہ دنیا کے کسی جانور کو دیکھنے کے لائق نہ کسی انسان کو دیکھنے کے لائق جس کو دنیا کے کسی رنگ کا پتہ نہیں دنیا کی کسی چیز کا پتہ نہیں صرف ایک نعمت سے معرومی کی وجہ سے انسان کتنی نعمتوں سے معروم ہو گیا صرف اسی نعمت کو دیکھ لی اللہ رب العزت نے گویائی کی نعمت دی زبان بولتی ہے زبان چلتی ہے کتنی بڑی راحت انسان اپنی ضروریات پورا کرتا ہے انسان روزی کماتا ہے انسان اپنا اظہار معافی ضمیر کرتا ہے انسان اپنے مطلب کی باتیں بتاتا ہے سنتا ہے اس شخص کا تصور کیجئے کہ جس سے یہ گویائی کی نعمت چھن گئی اس شخص کی دنیا کتنی پھیکی پڑ گئی کیا کچھ وہ کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں سکتا کیا کچھ وہ سمجھانا چاہتا ہے سمجھا نہیں سکتا کیا کچھ وہ بتلانا چاہتا ہے بتا نہیں سکتا ساری کی ساری دنیا چمک رہی ہے دمک رہی ہے لیکن اس شخص کے لیے دنیا کے رنگ کتنے پھیکے پڑ گئے اللہ رب العزت نے سماج دی سننے کی طاقت دی اس شخص کا تصور کیجئے کہ جس سے یہ نعمت چھن گئی وہ کس کرب میں مبتلا ہے وہ کس آزاد میں مبتلا ہے وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے تو اللہ رب العزت کی نعمتیں اور انسان کو ان نعمتوں کا ادراک بھی رہتا ہے انسان کسی نابینے کو دیکھتا ہے تو دل سے نکلتا ہے الحمد للہ آفانی ممبر بھی وفضلنی وفس کثیر ممن خلق تفضیلا کہ ربا تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس محرومی سے تو نے مجھے اس مرض سے بچا دیا تو نے مجھے بہت سے لوگوں پر فضیلت دے دی مجھے مکمل بنا دیا انسان شکر ادا کرتا ہے دن رات اس فکر میں رہتا ہے انسان کے یہ نعمت چھن نہ جائے اللہ رب العزت نے صحت کی نعمت عطا فرمائی انسان دن رات اسی فکر میں رہتا ہے کہ صحت خراب نہ ہو جائے کوئی بتلائے گا کہ فلاں چیز مت کھاؤ انسان اس چیز کو کھانا چھوڑ دے گا کوئی کہے گا فلاں چیز استعمال مت کرو اس سے صحت خراب ہوگی انسان اس چیز کو چھوڑ دے گا کوئی کہے گا فلاں فلاں ادویات استعمال کرو صحت رہے گی تندرستی رہے گی انسان اس کی لگن میں لگ جائے گا ان چیزوں کو استعمال کرنے میں لگ جائے گا دن رات انسان کو اس بات کی فکر لائق ہوتی ہے کہ صحت کی نعمت چھن نہ جائے یہ صحت والی نعمت مجھ سے چھن نہ جائے انسان اسی فکر میں رہتا ہے دیکھ لیجئے اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے کسی کو شوگر کی بیماری ہو جائے تو ہر چیز کھانے سے پہلے سوچا جائے گا پرکھا جائے گا احتیاط کی جائے گی اس کے مدافعت کے لیے ادویات استعمال کی جائیں گی کہ کہیں یہ شوگر بڑھ نہ جائے ورنہ خدا نخواستہ کہیں یہ آنکھوں پر اثر انداز ہو گئی تو بینائی سے جاتے رہیں گے دماغ پر اثر انداز ہو گئی تو دل کی حرکت رک جائے گی وجود کی جسم کی حرکتیں رک جائیں گی فالج آ جائے گا انسان ہر وقت اسی چیز میں اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں چھن نہ جائیں تو ایمان والوں یہ نعمتیں یہ ساری نعمتیں ایک طرف لیکن سب سے بڑی نعمت کہ جس کی آج مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم سے یہ نعمت نہ چھن جائے وہ نعمت ایمان کی نعمت وہ نعمت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اتنی بڑی نعمت کہ جس کے برابر کوئی نعمت نہیں بغیر بینائی کے انسان کی زندگی گزر سکتی ہے کوئی شخص ساری زندگی اندھا رہ جائے اللہ رب العزت اس کی قبر کو روشن فرما دیں گے اللہ رب العزت اس کے برزخ کو سوار دیں گے اللہ رب العزت اس کو جنت کی ایسی نعمتیں دیں گے کہ دنیا کی زندگی اس کو یاد تک نہیں رہے گی دنیا کی اس کی زندگی گزر جائے گی آگے آنے والی بہت بڑی زندگی میں وہ کامیاب ہو جائے گا اگر اس کے پاس لا الہ الا اللہ موجود کسی کی قوت گویائی نہیں ہے زندگی اس کی گزر جائے گی جیسے تیسے کر کے گزر جائے گی بادشاہوں کی بھی گزر جاتی ہے شہنشاہوں کی بھی گزر جاتی ہے اس کی بھی گزر جائے گی ہاں آنکھیں بند ہونے کے بعد کامیاب وہی ہوگا جس کے پاس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص پیدا ہوا اس حالت میں پیدا ہوا کہ دنیا کا ہر رنج اور غم اس نے دیکھا جو ساری زندگی زمین پر زنجیروں میں جکڑ کر گسیٹا جاتا رہا زندگی کی کوئی راحت اس نے نہیں دیکھی اسی حالت میں وہ مر گیا کل جب وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سونگے گا اس کو دنیا کے تمام تکلیفیں بھول جائیں گی اور کوئی شخص ایسا رہا کہ جس نے دنیا میں جو چاہا اس کو ملا جو اس کی زبان سے نکلا اس نے حکم کا درجہ پایا قانون کا درجہ پایا جو اس کے دل میں آیا وہ خواہش پوری ہو گئی سب کچھ اس کو ملا کل قیامت کے دن جب وہ جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا اور جہنم کی تپش اور دھوئیں کو جب محسوس کرے گا تو اس کو دنیا کی تمام نعمتیں بھول جائیں گی جیسے کچھ تھا ہی نہیں کوئی چیز ہی نہیں تھی وَإِن من کو وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اس جہنم پر سے گزارا جائے گا بہت برا ہوگا اس پر سے گزرنا اس پر سے گزرنا بہت برا ہوگا اس وقت کیا چیز کام آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کام آئے گا اس لیے دنیا کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا جائے اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کیا جائے پانی کا گھونٹ الگ سے اترا کہا جائے الحمدللہ سانس آئی بغیر تکلیف کے کہا جائے الحمدللہ ربا تیرا شکر دنیا میں کوئی اچھی چیز دیکھنے کو ملے اچھی چیز کھانے کو ملے پینے کو ملے ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے لیکن ایمان والو اس شکر میں انسان کلیمے کا شکر ادا کرنا نہ بھولے کلیمہ سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت کہ جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کلیمہ ہو انسان کے پاس تو دنیا کا ہر رنج دنیا کی ہر تکلیف انسان کے لیے میٹھی بن جاتی ہے میٹھی بن جاتی ہے راحت کا سبب بن جاتی ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایمان والے کی کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجل ہو جائے اور اس کو تلاش کرنے میں اس کو جتنی پریشانی ہوتی ہے رب اس پر بھی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے کس سبب سے لا الہ الا اللہ کے سبب لا الہ الا اللہ دل میں تھا لا الہ الا اللہ والا تھا چھوٹی سی تکلیف کو بھی رب نے اجر بنا دیا چھوٹی سی سانس کو بھی رب نے اجر بنا دیا ایک ایک قدم کو رب نے اجر بنا دیا آخرت کا ذخیرہ بنا دیا اور اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے ساری دنیا کے بھوکوں کو کوئی کھانا کھلاتا پھرے ساری دنیا کے زخمیوں کا کوئی علاج معالجہ کرتا پھرے ساری دنیا سے کوئی غربت کا خاتمہ کرتا پھرے رب کسی کو اتنی دولت دے کہ وہ دنیا میں دسترخان لگا کر صرف انسانوں کو نہیں اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائے لیکن اگر اس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے خدا کی قسم سارا کچھ خاک کی طرح برابر سارا کچھ مٹی میں رل جانے والا کسی کام آنے والا نہیں اور ایک شخص وہ ہو کہ جس کے بوک کی وجہ سے جس کے پیٹ پر پتھر بندے ہوں جس کی زبان جس کا حلق پیاس کی وجہ سے خشک ہو چکا ہو جس کی آنکھیں نکات کی وجہ سے کمزور پڑ چکی ہوں جس کے چہرے پر غبار ہو جس کے بالوں میں غربت کی وجہ سے محنت مزدوری کی وجہ سے غبار ہو جس کی زندگی مصیبتوں میں ہو جس کے کپڑے پھٹے ہوں جس کے پاؤں میں چیچڑے ہوں لیکن اس کے پاس لا الہ الا اللہ موجود ہے کل پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوسر تو وہی پیے گا پیارے آقا تلاش کر کر روزے کوسر سے کوسر کا جام تو اس کو پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے کہ جس کے چہرے پر مٹی ہوگی جس کے بالوں میں غبار ہوگا اس لیے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ موجود اتنی بڑی نعمت کہ جس کے برابر کوئی نعمت نہیں قرآن پاک نے بار بار یہی فرمایا ان الدین کفرو وہ وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا ارزی به ایمان والوں کلمے کی طاقت کو دیکھو کلمے کے وزن کو دیکھو کلمے کی قیمت کو دیکھو یہ زبان سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی کتنا پیارا کلمہ ذرا دل سے پڑھ کے تو دیکھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کتنا یہ قیمتی قرآن پاک اس کی قیمت بتاتا ہے ان الدین کفرو اماتو اہم کفار ایمان والو سنو وہ کافر لوگ کہ جو کلمے سے معروم رہے ساری زندگی جن کو یہ کلمہ نہیں ملا اگرچہ دنیا کی بادشاہتیں انہیں مل گئی دنیا کی حکومتیں اقتدار ان کو مل گیا دنیا کا نام شہرت عزت جلال جلوہ سب کچھ ان کو مل گیا ساری زندگی کی نعمتیں ان کو مل گئی جو فضاؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں زمین کو اپنے قدموں میں لپیٹتے پھر رہے ہیں جن کی حکومت اور سلطنت کا توتی بولتا ہے جن کی ہر بات قانون کا درجہ رکھتی ہے لیکن وہ زندگی اس حالت میں گزار گئے کہ سب کچھ ان کے پاس تھا سوائے لا الہ الا اللہ کے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ان کے پاس نہیں تھا ماں تو وہ مر گئے وہ ہم کفار اس حالت میں کہ وہ اس کلمے سے معروم تھے فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولا بھی به ساری کے ساری زمین کو اگر وہ زمین و آسمان کے خلا کو اگر وہ سونے اور چاندی سے بھر کر دے دیں کہ ربا کلمہ نہیں تھا لیکن زمین اور آسمان کے خلا کو سونے اور چاندی سے بھر کر دیتا ہوں ربا مجھے اس کلیمے کے نہ ہونے کی وجہ سے بخش دے اس زمین و آسمان کے برابر سونے کو اس کلیمے کا متبادل بنا دے فلن یقبل من فلنگ مل بی قرآن کہتا ہے کہ نہیں قبول کیا جائے گا کہا جائے گا وہی کلمہ لاؤ لا الہ الا اللہ وہ بارہ حروف لے کر آؤ وہ کلمہ لے کر آؤ زمین و آسمان سونے کا بھر کے دے دو نہیں قبول کیا جائے گا عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا یہ کلمے کی قیمت ان لوین کفرو لا ما اردی الارض امت لو ماؤ لو بھی من عذاب او مل ما تقبل کب بل عذاب ہم کہیں گے ربا زمین و آسمان جتنا اور پھر اس کے برابر اور زیادہ سونا اور چاندی دیتے ہیں لفتدو بھی فدیا دیتے ہیں بدلا دیتے ہیں کہ ایک دن کے عذاب سے بچا دیا جائے ساری زندگی کا عذاب تو ایک طرف ایک دن کے ایک لمحے کے عذاب سے بچا دیا جائے ماں تو قبل منہم کہا جائے گا نہیں نہیں کہا جائے گا نہیں قبول کیا جائے گا لاؤ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تمہارے پاس موجود تو وہ دیکھو مستقی نسیا رائق لا یرو نسیہ شمسوں ولا ہریرا تمہارے لیے جنت میں تخت لگا دیے گئے جن پر ٹیک لگا کر تکیوں پر غلاف والے ریشمی غلاف والے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھو رب سورج کو کہہ دے گا کہ میرے بندوں کو اتنی تپش نہ دے کہ ان کو گرمی لگنے لگے رب ہواؤں کو کہہ دے گا کہ میرے بندوں پر اتنی ٹھنڈی نہ چلو کہ ان کو سردی لگنے لگے رب ہر چیز کو برابر کر دے گا اور تمہارے لیے جنتوں کے تخت لگا دے گا لا الہ الا اللہ کی بدولت وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ان بیانی فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ وا قَوَارِيرَ کانت فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا رب ایسی نشستیں بنائے گا پھر نشستوں پر بیٹھ کر کیسے مزے ہوں گے کہ جنت کے خدام جنت کے غلام ہاتھوں میں کاسے لے کر جام بھر کر پیش کر رہے ہوں گے انسان مشروبات پی رہا ہوگا رب کہتا ہے وہ کاسے کیسے ہوں گے وہ پیالے کیسے ہوں گے قواری رمن فضا وہ پیالے چاندی کے ہوں گے جن کو رگڑ رگڑ کر شیشے کی طرح سفید کر دیا جائے گا قدروہ تقدیرہ ویتوف علیم بلدان مخلدون ادار آئی حسبتهم ہسب تہم لول رب ایسی جنتیں دے گا جن کے تخت پر جن کے محلات میں بیٹھ کر دیکھو گے کہ پیارے پیارے بچے گھومتے پھرتے رہے ہیں کھیل کود کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر رہی ہے اور وہ ایسے بچے کہ جیسے زمین پر موتی بکھرے پڑے ہوں لولو ام منصورا وَإِذَا رائت سمر آئی نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ایسی جنتیں کہ ہر طرف جہاں جہاں نظر جائے گی بادشاہت نظر آئے گی انسان اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا ہر طرف اس کی سلطنت ہوگی وَإِذَا دار رائی ت نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ایماؤں ملکن کبیرا ایسا ملک ایسی سلطنت کہ جس کے چھن جانے کا کوئی خطرہ نہیں آج کی بادشاہ دن رات اسی چیز کا خطرہ کہ کوئی وزیر چھین لے گا کوئی مشیر چھین لے گا کوئی فوجی بوٹوں والا آ کر تخت سے گسیٹ کر پھینک ڈالے گا کوئی بغاوت نکل آئے گی کوئی جمہوریت نکل آئے گی لیکن وہ دیکھو بارہ حروف کی طاقت دیکھو کلیمے کی طاقت دیکھو وہ ادار آئی تسمر آئی تئی مو ملکن کبیرا ایسی سلطنت کے جس کی کوئی انتہا نہیں ایسی سلطنت کے جس کو زوال نہیں ایسی سلطنت کے جس کے چھن جانے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں جس کی بدولت لا الہ الا اللہ کی بدولت عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُزْرٌ وَإِسْتَبْرَقْ وَحُلُّ وَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةِ رب ریشمی کپڑے پہنائے گا دنیا میں ٹاٹ کے کپڑے دنیا میں کلیمے کی خاطر پیمند لگے کپڑے پہننے والوں دنیا کی خاطر غراب غبار آلود کپڑے پہننے والوں یہ کلمہ اتنا طاقتور وہ وَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةِ رب تمہیں کنگن پہنائے گا زیورات پہنائے گا سونے اور چاندی کے رب تمہیں لباس پہنائے گا ریشم کے وسقاہم ربہم شرابن تہورا تہورا اور رب تمہیں پلائے گا پاکیزہ قسم کی سرشار ہو جانے والی مشروبات پلائے گا تمہیں زنجبیل پلائے گا رب تمہیں ادرک کا پانی ادرک کی مشروبات پیاری پیاری چیزیں رب نے ایک ایک چیز کی فہرست بیان فرمائی کہ فلاں چیز کو فلاں چیز کا تڑکا لگا کر تمہیں کھلاؤں گا فلاں چیز میں فلاں چیز ملا کر تمہیں پلاؤں گا لا الہ الا اللہ کی برکت سے لا الہ الا اللہ کی برکت سے تمہیں نعمتیں دوں گا تمہیں رحمتیں دوں گا یہ سب کچھ تمہیں ملے گا وہ الو اصاوی رمین وسا ربهم شرابا ہوں تمہیں شرابیں ملیں گی مشروبات ملیں گے سب کچھ ملے گا کس کی برکت سے لا الہ الا اللہ کی برکت سے کلمے کی برکت سے اگر یہ نہ ہوا المجرم لو یفتدی من عذاب یوم دن ببنیہ بنی وبنیہ وساحبتی اللتی توبیہ ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظى نزاعه للشوا کہے گا ربا آج کے عذاب کے بدلے میں میرے بچے لے لے کتنے معبوب چیز انسان کی اولاد کہ جس کی خاطر انسان کو ہر چیز ہر غلط کام درست نظر آتا ہے ہر چیز جس کے لیے انسان قربان کر دیتا ہے کل قیامت کے دن کہے گا ربا بچے لے لے آج کے عذاب سے بچا لے ربا بہن بھائی لے لے آج کے عذاب سے بچا لے ربا ماں باپ لے لے آج کے عذاب سے بچا لے ربا زمین و آسمان کی دولتیں لے لے مال لے لے اقتدار لے لے سب کچھ لے لے عذاب سے بچا دے کل ہرگز نہیں ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان خزانوں کی چابی ان خزانوں کی چابی اور جہنم کے دروازوں پر لگنے والا تالا لا الہ الا اللہ ہے اگر وہ چابی موجود جنتیں کھول دی جائیں گی جنتوں کی نعمتیں کھول دی جائیں گی اگر وہ چابی موجود نہیں تو سب کچھ بند کر کے صرف اور صرف ایندھن بنا دیا جائے گا آگ بنا دیا جائے گا آگ بنا دیا جائے گا کہ جلتے رہو صرف جلنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا جل جل کر انگارے بن جاؤ گے انگاروں سے کوئلے بن جاؤ گے کوئلوں سے راکھ بن جاؤ گے راکھ سے گیس بن جاؤ گے ہوا بن جاؤ گے دوبارہ وجود بنا دیے جائیں گے دوبارہ جلائے جاؤ گے صرف وہ بن جاؤ گے کہ جن کو رب نے صرف بنایا ہی جلانے کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑی نعمت سب سے بڑا خزانہ اور انسان کی آنے والی زندگی کی چابی اس کی کامیابیوں کی چابی اس لیے ایمان والوں ضرورت اس بات کی کہ جیسے انسان کو اگر کوئی چابی مل جائے ایسے خزانے کی چابی جیسے آج تک ہم سنتے ہیں کہ کئی خاندان چلے آ رہے ہیں جن کے پاس اپنے آبا و اجداد کی خزانوں کی اور جائیدادوں کی چابیاں ہیں یا جائیدادوں کے کاغذات جیسے سنبھال کر رکھتے ہیں آج بھی جو زمین کسی کے پاس موجود ہوگی تو اس زمین پر جو شخص موجود ہوگا وہ کہے گا مجھے میرا والد دے کر گیا میرے والد کو میرا دادا دے کر گیا میرے دادے کو میرا پردادا دے کر گیا میرے پردادے کو اس کا والد دے کر گیا انسان زمین جائیداد کے کاغذات کو چابیوں کو سنبھالتے رہیں گے اور آج وہ زمین جس کے پاس ہوگی وہ بھی سنبھال سنبھال کر رکھے گا کہ آگے میری اولاد کو ملے تو ایمان والوں یہ کلیمہ طیبہ وہ چابی کے جو جنت سے حضرت آدم علیہ سلاط وسلام لے کر زمین پر اترے اور آدم علیہ سلاط وسلام نے تمام کے تمام انسانیت کو اسی بات کا درس دیا لا الہ الا اللہ ایمان والو میرے بچوں میرے بیٹوں میری اولاد اس چابی کو سنبھال کر رکھو اس لیے کہ کل تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور پھر ہر تالے کو یہی چابی لگے گی قیامت کے قبر میں فرشتے پوچھنے آئیں گے تو یہی چابی کام آئے گی لا الہ الا اللہ برزق کے ہر مقام پر یہی چابی کام آئے گی لا الہ الا اللہ رب میزان رکھے گا یہی چابی کام آئے گی لا الہ الا اللہ رب اپنے فیصلے سنائے گا یہی چابی کام آئے گی لا الہ الا اللہ پلے سراج پر سے گزرنا ہوگا یہی چابی کام آئے گی لا الہ الا اللہ آدم علیہ سلاط وسلام یہی چابی دے کر گئے حضرت نو علیہ سلاط وسلام تشریف لائے کس بات کی دعوت ایک ایک دروازے پر جا کر ایک ایک شخص کو پکڑ کر کس بات کی دعوت ساڑھے نو سو سال تک ساڑھے نو سال ساڑھے نو سو سال فلب سفیم الفسن اللہ خمسین عامہ ساڑھے نو سو سال ہزار سال سے صرف پچاس سال کم کس بات کی دعوت کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اس چابی کو پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے تو ایمان والو یہ ہمارے آباؤ اجداد کی میراث اور جائیداد جو ہمیں سنبھال سنبھال کر دے کر گئے وہ کیا میراث ہے وہ کیا جائیداد ہے وہ کون سی چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی چابی کلمہ طیبہ کی چابی ساڑھے نو سو سال تک لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو کئی لوگوں نے کہا نعوذ باللہ نو تو گمراہ ہو گیا کئی لوگوں نے کہا کہ تو عقل سے پیدل ہو گیا عقل سے معروم ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک کہا نہیں لوگوں نہ میں عقل و شعور سے دور ہوں نہ میں کسی گمراہی میں ہوں میں تو تمہیں یہی دعوت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو ساڑھے نو سو سال کی محنت لا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ السلاط السلام آ کر کھڑے ہو گئے ابراہیم آگ میں پھینک دیے جاؤ گے آگ کے علاوہ جلائے گئے آگ قبول ہے آگ میں جل جانا قبول ہے لیکن لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت حضرت موسا علیہ سلا تو سلام آئے ساری زندگی دیکھ لیجئے بچپن میں اٹھا کر دریا میں ڈال دیا گیا دریا سے فرعون کے محل میں پہنچ گئے پرورش پائی پھر جلا وطن کر دیے گئے مہاجر ہو گئے پھر واپس آئے ساری چیزوں کا خلاصہ ہجرتیں ہوئی سفر ہوئے الزامات لگے تکلیفیں آئی قتل کرنے کی کوششیں کی گئی سب کچھ کیا گیا لیکن محنت ان ساری چیزوں کا حاصل اور مقصود کیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا گیا اس لیے تاکہ لا الہ الا اللہ محفوظ ہو جائے لوگوں تک لا الہ الا اللہ پہنچ جائے فرعون کے کانوں تک لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچ جائے انبیاء کرام علیہ الصلاط وسلام کی یہی دعوت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام ماں کی گود سے اللہ رب العزت نے گویائی دے دی تو کیا کہتے ہوئے آئے انی عبداللہ آتانی تانی الکتاب اللہ نے مجھے اپنا اپنا بندہ بنایا اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اللہ کے سامنے سر جھکائیں نمازوں کو قائم کریں یہی مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا سوارا سجایا گیا سب کچھ جن کے لیے بنایا گیا آپ کی دعوت بھی کیا لا الہ الا اللہ تفلحون لوگوں نے پتھر مارے تائف کی گلیوں میں پیارے آقا کی زبان سے نکلا قولو لا الہ الا اللہ پتھر مارنے والوں پڑھو لا الہ الا اللہ لوگوں نے غلاظتیں پھینکی فرمایا لا الہ الا اللہ غلاغتیں پھینکنے والو پڑھو لا الہ الا اللہ لوگوں نے بچوں کو مارا پیٹا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ میری اولاد کو ستانے والو پڑھو لا الہ الا اللہ لوگوں نے قتل کی سازشیں کی آپ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لوگوں نے مکت المکرمہ سے نکال دیا فرمایا رب کے گھر سے دور کرنے والو پڑھو لا الہ الا اللہ رب کو مان لو لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لوگوں نے عود کے میدان میں زخمی کر دیا دندان مبارک شہید ہو گئے خون جسم سے نکل رہا ہے تب بھی فرما رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ لوگو اس لا اللہ کو پڑھ لو اور اعلان فرما دیا امیر اللہ مجھے رب نے بھیجا اسی لیے مجھے رب نے اتارا اسی لیے میرے رب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤں اس لا الہ الا اللہ کے لیے مجھے اپنی زندگی قربان کرنی پڑے تب بھی میں کہوں گا لا الہ الا اللہ مجھے سامنے والے کی زندگی تلف کرنی پڑے تب بھی میں کہوں گا لا الہ الا اللہ مجھے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستر ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے اور ان کا چبایا ہوا کلیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے تب بھی میں کہوں گا پڑھو لا الہ الا اللہ اور مجھے بنو قریضہ کے یہودیوں کی گردیریں کاٹ کاٹ کر ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینکنا پڑے تب بھی میں کہوں گا لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کا مقصد لا الہ الا اللہ کہ لوگوں کے دلوں میں یہ کلمہ اتر آئے لا الہ الا اللہ لوگوں کو اس کی قدر معلوم ہو جائے قیمت معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز لا الہ الا اللہ ایک نظریہ ایک عقیدہ لا سے شروع ہونے والا عقیدہ کہ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ جب زبان سے نکل آیا لا اب یہ اتنی قیمتی چابی کہ جو ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملی جس چابی کو حضرت آدم علیہ السلاط وسلام لے کر آئے اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ہمیں لا کر دے دی اور پیارے آقا کی زندگی اس کلیمے کا مفہوم اس کلیمے کی منزل کا راستہ پیارے آقا کی زندگی ہمارے سامنے اب یہ چابی دن رات شیطان ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گا کبھی حرام کے سود کے پیکج لائے گا کہ لوگوں روزی کمانے کے لیے سود کھاؤ سود نہیں کھاؤ گے تو مالی استحصال ہو جائے گا غربت میں پڑ جاؤ گے یہ لا الہ الا اللہ کی چابی چھیننے کی کوشش جس کے دل میں کلمہ ہوگا وہ کہے گا لا نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں وہ رب مجھے حلال کی روزی دے گا میں حرام کی خاطر اس رب کو نہیں چھوڑتا میں کلمے کو نہیں چھوڑتا زبان جھوٹ بولنے لگے گی کلمہ کہے گا لا مت بول جھوٹ اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے اس لیے کہ اس کا بندہ تو اس کا بندہ کہ جس نے تجھے کہا کہ میرے سوا کسی سے نہ ڈر تو سچ بول وہ تجھے نجات دے گا تو حلال کھا وہ تیرے لیے روزیوں کے دروازے کھولے گا تو حرام سے بچ وہ تیرے لیے حلال کو آسان کر دے گا تو بے حیائیوں سے بچ وہ تیری زندگی کو خوشبودار کر دے گا لا الہ الا اللہ خوشی آئے گی شیطان کہے گا رب کو ناراض کر کے خوشی منا کلمہ کہے گا لا الہ الا اللہ بندے تو رب کو چھوڑ کر کس کو راضی کرتا ہے برادری کی خاطر ناک کی خاطر لوگوں کی خوشیوں کے خاطر تو اس اللہ کو چھوڑے گا کہ جس کے وجود کا جس کی طاقت کا کوئی کافر بھی منکر نہیں لا الہ الا اللہ کلمہ لا لے کر کھڑا ہو جائے گا یہ کلمہ جس کو مل گیا وہ ہر چیز سے بچتا رہے گا اور ایمان والوں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جیسے ہم اللہ رب العزت کی ہر نعمت کی قدر کرتے ہیں ہر نعمت کی حفاظت کرتے ہیں رب نے آنکھیں دی ان کو دھوتے ہیں ان کو چمکاتے ہیں ان میں سرما لگاتے ہیں رب نے خون دیا اس کی حفاظت کرتے ہیں رب نے صحت دی اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بڑی نعمت کیا لا الہ الا اللہ تو اس کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں کرنی دن رات کرنی ہے کہیں میری زبان کی وجہ سے میرا کلمہ نہ روٹ جائے کہیں میری آنکھوں کی وجہ سے مجھ سے کلمہ نہ چھن جائے کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے مجھ سے یہ کلمہ نہ چھن جائے دن رات اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے اور اس کلیمے کی حفاظت کے لیے آل اللہ نے اللہ کے اولیاء کرام نے معرفت رکھنے والے لوگوں نے نصاب بنا کر دیا کہ ایمان والو اس کلیمے کا ورد کیا کرو اس کلیمے کو پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کم از کم بارہ سو مرتبہ یہ کلیمہ دن میں پڑھا کرو یہ کلمہ دل کے اوپر لگے زن کو اتارے گا پڑھتے رہیں گے دل میں اثر کر جائے گا جب یہ کلمہ دل میں اتر گیا تب گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا نیکیوں کی طرف بھاگتے پھریں گے یہ کلمہ دل میں اتر گیا تو مسجد میں دل لگے گا مسجد کے باہر انسان کو گھٹن ہوگی اس کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے بارہ سو مرتبہ اس کلمے کا ورد کریں ضرور کریں چلتے پھرتے پڑھیں بہت بڑا کلمہ روایات میں آتا ہے کہ سیدھا عرشوں تک یہ کلمہ جاتا ہے زمین اور عرش کے درمیان اس کلمے کو روکنے والی کوئی چیز موجود نہیں اللہ اکبر کرتے یہاں مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدھا گیا عرش پر جا کر دستک دے گا اور رب کے عرش پر یہ کریمہ مرکوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنا پیارا یہ کلمہ اس کا ورد کرے اور دوسرا اس کلمے پر اللہ رب العزت سے استقامت کی دعا مانگے نہیں مانگتے اپنی دعاؤں میں یہ شامل نہیں کرتے رب سے نجات مانگتے ہیں کہ ربا مجھے بیماریوں سے بچا مجھے غربت سے بچا مجھے افلاس سے بچا مجھے محتاجیوں سے بچا لیکن دعاؤں میں یاد ہی نہیں رہتا کہ رب سے مانگے کہ ربا اس کلمے کی معرومی سے بچا کہ کہیں یہ کلمہ ہاتھ سے نہ نکل جائے اس کلمے سے معروم نہ ہو جائیں تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ یا اللہ ہمارے دل کو اس کلمے پر ثابت قدمی نصیب فرما اس کلمے پر ثبات نصیب فرما یا مقلب القلوب سب پہ کل بھی دینک یا ربا میرے دل کو اپنے دین پر اپنے کلیمے پر ثابت فرما دے مضبوط فرما دے کہ مرتے دم تک یہ کلمہ میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے یہ میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے رب سے دعا مانگے لا لات بنا لا تو قلوبنا بعد بنا باد تنا لنا من لدنك کرامہ ربا ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی کی طرف نہ پھیر تو نے مسلمان بنایا تو ہمیں مسلمان رکھ تو ہمیں مسلمانی ہی پر ایمان پر موت ہمیں عطا فرما توفنی مسلموں بالصالحین جب دنیا سے جائیں تو زبان پر یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنا پیارا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ایسا نرم اور ایسا میٹھا کلمہ دے دیا کہ پورا کلمہ پڑھیں ہوٹ تک نہیں ہلتے مجلس میں بیٹھ کر پڑھتے رہیں کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے ایسا میٹھا اور ہلکا کلمہ جس میں کوئی نقطہ نہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے لکھنے اور پڑھنے میں کوئی نقطہ نہیں ہے ہوٹ نہیں ہلتے اتنا پیارا کلمہ دے دیا اور حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس میں آزم ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل افضل الذکر سب سے زیادہ بہترین فضیلت والا ذکر اور کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کلمے کی نعمت نصیب فرمائے اور اس نعمت پر اللہ رب العزت ہم سب کو ثبات نصیب فرمائے زندگی میں بھی یہ کلمہ نصیب فرمائے آخرت میں بھی اس کلمے کا ساتھ نصیب فرمائے قبر میں بھی اس کلمے کو اللہ رب العزت ہم سب کا ساتھی بنا لیں سب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین